أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ من آج مارچ انیس سو اٹہتر کی سترہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت انسٹھ سے ہو رہا ہے two five over five nine ذرا ان کا کر دیجیے بات ہے آواز سابقہ آیت میں قوانین خداوندی کے کامل طور پر قابل اعتماد ہونے کے متعلق کہا گیا تھا کہ بتوکل قوانین اس کے دیے ہوئے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہے گا اسے موت نہیں آئے گی تو اگر صاحب اقتدار ہمیشہ زندہ رہے تو پھر کوئی اس کے قوانین کو بدلنے والا نہیں آتا اس لیے قوانین خدا بندی کے متعلق اس نے خود کہا کہ لا و بد کے کوئی اس کے قوانین کو بدل نہیں سکتا ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد تو دوسرا بادشاہ آتا ہے ایک صاحب اقتدار کے بجانے کے بعد دوسرا آتا ہے جو دوسرا آتا ہے اسے اس کا اقتدار اور اختیار ہوتا ہے کہ وہ سابقہ قوانین میں رد و بدل کر سکے لیکن جس کی جس کے اقتدار میں انقطاع ہی نہ ہو وہ مسلسل جاری رہے تو اس میں سوال ہی نہیں کہ اس کے بعد کوئی اس کا جانشین اس کے بنائے ہوئے قوانین میں رد و بدل کرے بڑی عجیب دلیل ہے یہ جو قرآن نے دی تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس لیے آپ پورے بھروسے سے اس پر پیرا ہو سکتے ہیں اور اسی سلسلے میں اب اگلی آیت میں ہے کہ نلہ جی خلاقت سماوات والدہ وما بین ہوما تھی ستہم سمستو الرشمان فص ال خبیر کہا کہ اس خدا کی تو کیفیت یہ ہے کہ اس نے اس خارجی کائنات کو جسے وہ ارض اور سماوات کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے پستیاں اور بلندیاں عجیب بات ہے یہ کہنے کو تو یہ سما اور ارد اس نے کہا ہے بلندی اور پستی خود ہی دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ یہ کائنات میں یہ جو کرے تمہیں نظر آتے ہیں یا ہیں موجود کائنات کے اندر اس میں جو ہم نے بلند اور پست کہا ہے وہ کہا کہ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ بلند بلند ہے اور پست پست ہے بڑی عجیب چیز ہے اس نے کہا کہ یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے اضافی چیز ہے ہر بلندی کی ایک پستی ہوتی ہے اور وہ پستی اپنے سے نیچے والے کی بلندی ہوتی ہے ہر سبا کی ایک عرض ہوتی ہے قرآن نے کہا ہوا ہے تو یہ جو کرے اس طرح سے خدا کی پہنائیوں میں پیر رہے ہیں ان کی صورت یہ ہے ایک اگر اونچا ہے اور دوسرا اس سے نیچے ہے تو وہ اس کی عرض بن جاتا ہے اور یہی عرض جو ہے اپنے والے نیچے کی سما ہو جاتا ہے اس لیے بھی اس نے ان کو ہر سما کے لیے ایک ارد کہا ہے ہر ارد کے لیے ایک سما کہا ہے تو ارض و سماواد کے متعلق اس نے یہ کہا کہ ایک تو تخلیق کے متعلق جہاں یہ ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ وہ سوال ہے کہ جہاں فکر انسانی کے لیے حیرت کے سوا کچھ نہیں سائنس آج بھی جتنی ترقی کر گئی ہے ٹھیک ہے اس سے آگے بھی جتنی جی چاہے ترقی کرے یہ چیز سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ ابتدان اس کا وجود کیسے عمل میں آ گیا نتھنگ نیس جسے کہتے ہیں عدم جسے کہتے ہیں کچھ موجود نہیں اس سے ایک شے وجود میں آ گئی اس لیے کہ سائنس تو یہی کہتی ہے کہ کچھ موجود ہو اس میں کوئی تبدیلیاں پیدا کر کے کوئی نئی چیز بن سکتی ہے یہ خلا کا ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے مناسب پرپورشن سے مختلف چیزوں کو ملا کے ایک نئی چیز بنا دینا سائنس یہی تک ہی ہے یہ انرجی تک کیوں نہ پہنچ جائے ابتدا کے لیے لیکن انرجی کو بھی ان کو موجود ماننا پڑتا ہے سوال تو یہ ہے کہ یہ انرجی کہاں سے آ گئی چلے جائیے پیچھے جتنا جی چاہے پیچھے چلے جائیے کوئی مقام تو ایسا آئے گا کہ جس کے پیچھے آپ کو ماننا پڑے گا کہ کچھ نہیں تھا اور یہ وجود میں آ گئی یہ ہے وہ مقام جہاں سب سے بڑا سائنسدان بھی اسی طرح سے وہ تیون نے کہا ہے کہ ہم اس مقام پہ وہی ہیں جہاں پہلے دور کا جاہد انسان تھا کہ یہ جو ابتدائی وجود ہے وہ نیس سے عدم سے وجود کیسے پیدا ہو کیسے وہ ہو گیا اور یہ ہے جہاں قرآن نے اپنے آپ کو بدی اس سماوات والا ارد کہا فاتر اس سماوات والا ارد کہا ہے عدم سے وجود میں لانے والا آگے خالق آتا ہے اور وہاں یہ کہا ہے کہ نما امر ہوئے راز یقول بہو کن کا یا کن وہاں تم اتنا ہی سمجھ سکتے ہو کہ وہ عالم امر ہے اس کا تو ایک ارادہ ہوتا ہے اس کا اور اس ارادے کے ساتھ ہی وہ شے اپنی ابتدائی شکل کے اندر وجود میں آ جاتی ہے اس سے زیادہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ماننا پڑتا ہے ہر بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو بھی کہ ابتدان کوئی شے عدم سے وجود میں آ جاتی ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس طرح آ جاتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس شے کو وجود میں لانے والے کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے ماننا پڑتا ہے خدا پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ یہ خود بخود بائی چانس تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ جو ابتدائی کی چیز ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ایک شے عدم سے وجود میں آتی ہے پہلے سے موجود اشیاء جو ہیں ان میں سے کوئی دوسری شے نہیں بنتی آگے چل کے پھر یہ سلسلہ جو ہے جاری ہو جاتا ہے اور پھر جاری رہتا ہے تو وہ جو پہلی چیز ہے اس نے یہ کہا ہے کہ کائنات کو وہ جو وجود میں لایا ابتدا تو اس کی یہ ہے کہ عدم سے وجود کے اندر وہ ابتدائی پہلا حلولہ جسے آپ کہہ لیجئے انرجی کہہ لیجئے وہ تو آ گئی وجود میں آج کی سائنس بھی پھر یہ بتاتی ہے کہ پھر یہ آہستہ آہستہ مختلف اسٹیجز میں سے گزرتی ہوئی مختلف مناظر میں سے گزرتی ہوئی یہ مختلف شکلیں اس نے اختیار کی یہ ہماری موجودہ کائنات جو ہے یہ پہلے ہی کن سے اسی قسم کی نہیں بن گئی تھی بلکہ پہلے اس کا ابتدائی فیوزہ وجود میں آیا اور پھر وہ مختلف مناظر میں سے بتدریج گزرتی ہوئی پہلو بدلتی ہوئی تبدل و تحول جسے کہتے ہیں اس طرح سے ارتقائی مناظر طے کرتی ہوئی آہستہ آہستہ یہ شکل اس نے اختیار کی یہ ہے وہ چیز ستت ایام جسے کہا ہے قرآن نے ایام کے معنی یہ چوبیس گھنٹے کا دن ہی نہیں ہے یوم جسے آپ کہتے ہیں چوبیس گھنٹے کا دن ہی نہیں اس سے مراد عربی زبان کے اندر یوم منزل کو پیریڈ کو ایرینا کو اور ایرا کو زمانے کو عہد کو ہر چیز کے لیے یوم کا لفظ ان کے ہاں آتا ہے جہاں بھی آپ ٹائم کا کوئی بھی کانسیپٹ لیں گے ان کے ہاں یوم اس کے لیے آئے گا تو یہ قرآن نے بتایا یہ کہ یہ پہلے ہی دن اس شکل میں وجود میں نہیں آ گئی تھی یہ کائنات ابتدائی حیولے سے آہستہ آہستہ منزل میں منزل بتدریج یہ ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی اس شکل کے اندر یہ آئی اور اب بھی یہ مکمل نہیں ہو چکی ہوئی ہے اس میں اب بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اب بھی اپنی منازل ارتقائی طے کر رہی ہے معلوم نہیں کہ آگے چل کے ابھی اس نے کیا ہو جانا ہے اضافہ بھی وہ اس میں کرتا رہتا ہے قرآن میں یہ ہے اور اسے وہ سنوارتا بھی رہتا ہے اس طرح سے یہ اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ مختلف مناظر میں سے گزرتی ہوئی یہ بھائی اور تو عام ترجمے کے اعتبار سے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ خدا عرش پہ بیٹھ گئے یعنی یہ کچھ بنا لیا اس نے اور بنانے کے بعد پھر وہ فارغ ہو گیا اور عرش پہ بیٹھ گیا سر اب وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے یہ کائنات نیچے جا رہی ہے وہ دن اربوں سے بھی اگر ہم پوچھ لیتے تو اس ترجمے سے میں نے کہا ہے نا کہ ہمیں یہ ساری الجھنیں ان ترجمے نے پیدا کر دی ہیں عرش تخت کو کہتے ہیں تخت جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے عام تخت چھوٹے ہوتے ہیں خدا کا تخت بہت بڑا ہوتا ہے فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اگر وہ روایات میں لیں تو پھر تو پوچھو ہی نہیں کہ پھر وہ تخت کہاں بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ یہ دن کی حدیث ہے کہ یہ عرش کے متعلق پوچھا گیا نظر آ رہا ہے کہ حضور کی تو نہیں ہو سکتی پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے آپ نے کہا کہ یہ <clears throat> آسمان جو ہیں ایک آسمان آسمان کو یہ شیشے کا ڈل کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں کے مقصد تو ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان پانچ سو میل کا فاصلہ ہے پانچ سو سال کا وہ سالوں میں گنتے ہیں وہ فاصلہ ہے پھر اس کے بعد دوسرے آسمان اور تیسرے میں ہے اس طرح سے چھ آسمان ہیں ان کے اوپر ایک سمندر ہے وہ سمندر کی گہرائی بھی وہ پانچ سو سال کے فاصلے کی ہے اس سمندر کے اندر چھ پہاڑی بکرے کھڑے ہیں تو وہ اتنے اتنے بڑے ہیں کہ وہ سمندر کا یہ سمندر جو پانچ سو میل کے پانچ سو سال کے گہرائی کا ہے وہ ان کے گھٹنوں تک آتا ہے اس کا پانی تو اس کے سینگوں کے اوپر خدا کا عرش ٹک ہوا آپ فرمائیے کہ آپ کے ہاں کی یہ روایات میں ہے آپ تو ہنس لیتے ہیں پوچھئے دنیا کے سامنے جب ہم یہ پیش کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ حضور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو آپ غور کیجئے کہ دنیا کیا اس کے متعلق کہتی اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں صاحب وہ حضور عالم الناس علم کی اتنی بلندیوں کے اوپر جو تھے وہ تو یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے تو ایسا کہنے والے کو ملحد اور بے دین اور کافر اور نامعلوم کیا کیا بنایا جاتا ہے بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ تو مست و حرف جب ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ تخت نشین ہو گیا اس کا تختہ الٹ گیا تو وہ ستمر کی اس قسم کا کوئی تخت تفتروش نہیں ہوتا پوشن الٹ جاتا ہے اس کے ماں نے اقتدار چھن گیا صاحب تخت نگی جسے آپ کہتے ہیں صاحب اقتدار اس کو کہتے ہیں ان کے وہ بھی اقتدار جو تھا اس کے لیے عرش کا لفظ استعمال کرتے تھے صاحب اقتدار وہ کہتے تھے تو مستحال عرش کے معنی کسی تخت کے اوپر بیٹھ جانے کے نہیں ہیں بلکہ یہ ہے کہ کائنات کا مرکزی کنٹرول اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اب یہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے یہ کس قدر مہیر القول یہ کارگاہ کائنات ہے صاحب ذہن میں کسی کے نہیں آ سکتا یہ اور جس نظم و ضبط کے ساتھ یہ چل رہا ہے وہ بھی بڑا مہیر عقول ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ اس کا ایک حصہ بھی نہیں پا سکے نیوٹن کہتا ہے کہ ہم علم کے سمندر کے کنارے پہ بچوں کی طرح کوڑیاں چن رہے ہیں اتنا بڑا سائنٹسٹ اس کی کیفیت یہ ہے تو اس نظم و ضبط کے ساتھ جو چل رہا ہے یہ کارگاہ کائنات تو اس کے پیچھے ایک قوت ہے ایک قرار ہے جو اس کو اس طرح سے چلا رہا ہے ذرا سا اس کنٹرول کے اندر ریلیکسن ہو جائے ڈھیل پیدا ہو جائے پوچھو نہیں یہ سارا کائنات کا سلسلہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کے پاش پاش ہو جائے یہ کیا چیز ہے العرش ہے جس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے اپنے ہاتھ میں اس نے اس کا کنٹرول لیا کون ہے جس نے یہ لیا الرحمان یہ لفظ آیا تھا عجیب چیز اب یہی چیز کہ الرحمان ہے کیا ہے کون ہے کیسے الرحمان کیوں کہا گیا یہاں خاص طور پر بات تو اس نے کہی کہ فص بحی قبیرہ اس کی بابت اس سے پوچھ جسے اس کا علم ہے ظاہر ہے کہ یہ علم تو وہی کے ذریعے سے ہی مل سکتا تھا تو یہی کہا گیا ہے نا کہ یہ صاحب وہی جو ہے اس سے پوچھ یعنی وہی خدا بندی سے ہی پوچھ خود خدا سے ہی پوچھ جب وہی خدا بندی کا جو محور ہے اس سے پوچھا جائے گا تو وہ تو وہی سے پوچھنے کی بات ہوگی فاصل وہی قبیرہ جس کو اس کی خبر ہے اس سے پوچھ کے الرحمان کیا ہے اور پھر وہ خبر والی بات جو میں نے عرض کیا ہے وہ تو وہی کے ذریعے ہے وہی کو خود بتانا ہوگا کہ یہ الرحمان کیا ہے اور واقعی بتایا ہے وہی نے کہ الرحمان کیا ہے سوال تو یہی ہے کہ وہی کو سمجھنے کا جو اس نے طریق بتایا ہے اس سے سمجھا جائے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ الرحمان کیا ہے اس سے پوچھ جس کو اس کی خبر ہے بہت اچھی اقبال تو پوچھنے کے لیے اور ہی کہتا ہے پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی بڑی عجیب چیز ہے فطرت کی ہر شہ صاحب منزل ہوتی ہے صحیح راستے پہ جاتی ہے اس سے تو وہ کہتا ہے کہ فصل بہی خبیرہ پوچھ اس سے بات غور طلب ہو گئی جس میں وہ خود کہتا ہے کہ پوچھ اس سے جس کو اس کی خبر ہے وہی سے پوچھ صاحب وہی سے پوچھ رحمان یوں تو ہر صورت کی ابتدا میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے الحمد للہ ہے رب العالمین الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم دونوں آتے ہیں ترجمے آپ دیکھیے رحیم مہربان رحمان بڑا مہربان کیا کیا بات بات سمجھ میں آئی بات کچھ ایسی تھی جس کے متعلق اس نے کہا تھا فصل بل اس سے پوچھ پھر بات سمجھ میں آئے گی یہاں بات سمجھ میں یہ آئی کہ وہ رحم کرنے والا بہت رحم کرنے والا میں ہر بار نے من کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بڑے بیٹے تھے بڑا بیٹا حضرت اسماعیل اس سے چھوٹے صاحب مشیت کے پروگرام کے مطابق شام اور فلسطین کے سبزہ دار اور وہاں کی عظیم الشان مملکت وہ تو یہ چھوٹا بیٹا اسحاق جو تھے علیہ السلام ان کے سپرد کر دیے گئی اور حضرت اسماعیل جو بڑے بیٹے تھے انہیں اس وادی غیر دی ذرا میں بتا دیا کہ جہاں سبزی کا بھی نام نہ تھا رویدگی کا نام نہیں تھا کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا یہاں بتا دی اور اس سارے دوران میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل وہ تھے جو حضرت صاحب کے بعد آیا جیسے یقوب کی اولاد بنی اسرائیل میں تو شوکت داودی اور سطوت سلیمانی جیسی چیزیں ہمیں نظر آتی وہ قوم بڑی بلندیوں پر پہنچی یہ جو قوم اسماعیل ہے عرب میں یہاں جو بس گئی مکے کے ارد گرد ان کی کوئی ویسے تاریخی نہیں ملتی نہ ان میں حکومت آئی نہ اس کے بعد کوئی نبی آیا نہ کوئی مملکت ملی عجیب چیز ہوئی یہاں بتا دیا کیا ہوا یہ اس سارے دوران میں دو ہزار سال سے بھی زیادہ کارسا جو گزرا یہ یہاں یہ کیا کرتے رہے اور ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ یہ ایسی زبان بناتے رہے کہ جو قرآن کی متحمل ہو سکے اس زبان کے متعلق آپ یورپ کے مستشرقین سے پوچھیے جنہوں نے یہ تحقیق کی کاسمک کانشیسنیس والا اس کے متعلق لکھتا ہے یہ چیز ان لوگوں نے تحقیقات کی ہے ہم نے اتنی تحقیق نہیں کی ہے اس نے اس دور کی دنیا بھر کی ہم اثر زبانوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ہزار میں کیا دس ہزار میں حصے کے برابر دنیا کی کوئی زبان نہیں پہنچ سکتی جو اربوں کی زبان تھی وہ تو تحقیق ہی عجیب و غریب قسم سے کرتے ہیں وہ تو زبانوں سے قوموں کی تہذیب تمدن تخیلات تصورات ان تمام کو گنا دیتے ہیں انہوں نے یہ کیا ہے اس سے لیکن میں تو زبان کی بات صرف کہہ رہا تھا کہ اربوں نے اس سارے دوران میں یہ لگے رہے ایک زبان بنانے کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی اصل میں اس قرآن کریم کو دنیا میں نازل کرنے کی دنیا کو دینے کی اور یہ تو بہرحال زبان میں دیا جانا تھا نا تو گویا زبان اس کے لیے ایسی چاہیے تھی اور وہ کہتے ہیں مستشرک کہ کوئی دوسری زبان اس کے ہمپایا ہو ہی نہیں سکتی تھی نہ تھی اس زمانے میں ایک تو اربوں کی زبان زبان کی وسط جیسے وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے لیے ہزار لفظ لفظ کے یہ معنی نہیں ہے کہ مرادفات تھے اونٹ کہہ لیا تو کیا ہے ابل کہہ لیا تو کیا ہے شتر کہہ لیا بالکل نہیں عربی زبان میں مرادفات ہوتے ہی نہیں ہیں وہ تو نقصہ زبان کا وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ وہ کہتے ہیں زبان کا نقصہ ہر لفظ میں دوسرے لفظ کے ساتھ کوئی شیڈ کا فرق ہوتا تھا ہم مانی نہیں ہوتے تھے یہ الفاظ عزیزہ نے مان جاتا کہ یہ پڑھا نہ جائے وہ سمجھ میں نہیں ہمارے آ سکتا کہ بلاخر یہ اونٹ کے لیے ہزار لفظ کیا اور ایک لفظ کا مانا دوسرے سے نہیں مل رہا تو اس کی ہر ادا ہر انداز کے لیے کچھ الگ الگ چیزیں ہوگی نا وہ تو خیر بڑی وسیع چیز ہے سائنٹیفک لینگویج ایسی کہ ساری زبان جو ہے وہ جو روٹ ہے ان کے مادہ جسے کہا جاتا ہے وہ جڑ ہے ہر لفظ تین حرف ہوتے ہیں عام طور پر بڑے شاز ہیں ان میں جن میں کچھ چار یا ایک سے زیادہ ہوں ورنہ تین ہی حرف ہوتے ہیں اور اس سے پھر آگے چلتے ہیں اس سے الفاظ بنتے ہیں اس مادے سے الفاظ بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بنا دیا ہم نے سیکھ لیا سائنٹیفک طریقے سے الفاظ بنتے اسے وہ اوزان وزن یا باب یہ چیز کہتے ہیں وزن ان کے ہاں خاص ہوتے ہیں اب یہ کیا چیز ایک ہی مادے سے ایک وزن کے اوپر جو جتنے لفظ آئیں گے ان کے اور معنی ہوں گے اور اسی مادے سے دوسرے وزن کے اوپر اگر کوئی لفظ بنے گا تو اس کے اور معنی ہوں گے لیکن شیڈ وہی رہے گی جو اس مادے کے روپ کے اندر موجود ہے مہاراج چند لفظوں میں یہ سمجھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے میں یہاں آ رہا ہوں رحمان کے متعلق رب العالمین الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم مادہ تو رحمیم ہے وہی جہاں سے رحم آیا وہی جس کے معنی ہے اس قسم کی پرورش جو عام اسباب وغیرہ سے الگ ہو رحم مادر کے اندر بچے کی پرورش وہی بچہ جب چند دنوں یا مہینوں کے بعد اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی پرورش کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے اس سے جو انداز اس کا رحم مادر کے اندر ہوتا ہے فوراً بدل جاتا ہے مادہ دونوں کا ایک ہے آپ لیجئے ان کی زبان ان کی زبان میں ایک وزن ہے یا مادہ ہے فعین ان کے وزن کے اوپر کسی مادے سے جو دس بھی بنے گا اس کے معنی ہوں گے بتدریج وہ کام ہونا رفتہ رفتہ ہونا التظام ہونا ہوتے چلے جانا سیم ان کے وزن کے اوپر علیم کریم منر جتنے ایسے آئیں گے اس میں یہ یہ چیز پائی جائے گی رحیم اس کے اندر آیا رحیم کے معنی ہوئے بتدریج مسلسل التظامن درجہ بدرجہ پرورش بہن پہنچانے والا پرورش کرنے چلے والا ایک سلسلے میں بتدریج رحم مادر کے اندر ایک انداز سے پرورش ہوتی ہے اس بچے کی تبدیلی نہیں اس میں ہوتی یہ فیبن کا وزن ہے اور اسی سے فالان کا وزن ہے فالان اس وزن پہ جو لفظ بنے گا اسی مادے سے اس کے معنی ہوں گے وہی کام ہنگامی طور پر لفظ ہو جانا رحمان جو ہے یہ فالان کے وزن پہ رحیم فہیم ان کے وزن پہ ہے دونوں میں پرورش کا معنی جو ہیں وہ بنیادی ہے وہ موجود ہے رحیم ان اس طرح کی پرورش جو مسلسل ہوتی چلی جائے ایک انداز سے التظامن ہوتی چلی جائے اور رحمانن وہ انداز پرورش کا جو پچھلے انداز سے بدلا ہوا ہنگامی طور پر یک وجود میں آ جائے عزیزہ نے رحم مادر کے اندر جو بچے کی پرورش ہوتی ہے مسلسل ایک انداز سے ہوتی ہے جو ہی وہ بچہ پیدائش کے بعد اس دنیا میں آیا اسی وقت سارا انداز پہلا جو ہے یہ بدل جاتا ہے وہاں رحیم تھا یہ رحمان علی اور فرمایا زبان کیا ہے یہ اور غور فرمایا کہ پھر اس زبان میں قرآن کیوں اترا اور غور فرمایا کہ اس زبان سے پھر جو انتخاب کیا ہے الفاظ کا وہ خدا نے انتخاب کیا ہے ان کی بنائی ہوئی زبان انتخاب خدا کا وہ قرآن نہ بنتا تو پھر کیوں نہ بنتا اس سے پہلے تو یہ چیزیں یوں ہی ذہنی سی ذہن میں آتی تھی کہ ہاں اچھا رحیم یہ ہوتا ہے رحمان وہ ہوتا ہے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ترجموں نے یہ بات کی یہ ان ترجمے کرنے والوں کا نقص نہیں ہماری زبان کا نقص ہے الفاظ ہیں ہی نہیں ہماری زبان میں ہماری کیا دنیا کی کسی زبان میں بھی الفاظ ہیں نہیں جو قرآن کے الفاظ کے ایگزیکٹ معنی دے دیں مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے اب آپ نے سمجھا کہ میں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیوں نہیں کیا میں نے بس حمل قرآن لکھا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اور پھر جو قرآن نے کہا ہے کہ جوں جوں کائناتی حقائق اور انسان کا علم وسیع ہوتا چلا جائے گا قرآن کی تلاحوں کے مفہوم سمجھ میں آتے چلے جائیں گے بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے سنریم آ جاتے ہیں حتیٰ یہ طبی نا لوہ ہماری یہ آیات یہ نسانیاں جو ہیں جوں جوں چشمے مینا دیکھتی جائے گی قرآن کے حقائق بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے رحمان و رحیم کا فرق اس سے پیشتر ہمارے سامنے صرف لفظی فرق تھا اس دور میں آ کے ان دونوں کے معنی یوں متمیز ہوئے ہیں صاحب عزیزان مان کے انسان وجد میں آ جاتا ہے ہے کائنات کے متعلق تاکیر یہ ہے اس دور کے سائنٹسٹ کی کہ یہ ابتدا ایک جرسومے سے کوئی چیز شروع ہوتی زندگی جیسے ایک لائف اسٹائل سے شروع ہوتی وہ پھر ارتقائی مناظر طے کرتی ہوئی آہستہ آہستہ منزل ب منزل آگے بڑھتی ہوئی شکلیں بدلتی ہوئی خاصیتیں بدلتی ہوئی نئے نئے پیک پر اختیار کرتی ہے پہلا جرسوما لائف سٹائل آہستہ آہستہ بدلتے ہوئے انسانی پیکر میں جا کے آ گیا یہ سارا سلسلہ انتظامن ہوتا ہے مسلسل ہوتا ہے اسے پروگرسو کہتے ہیں ایولیوشن ان کے ہاں ہے ارتقا کے لیے کسی چیز کا منزل ب منزل اوپر چلتے جانا آگے بڑھتے جانا یہ ارتقا کہلاتا ہے ایولیوشن اس کو کہتے ہیں تو ایولیوشن میں داون میں تو اس کا تصور دیا تھا ایولیوشن میں پہلے ایک ہی ایولیوشن سمجھی جاتی تھی ہمارے اس دور میں آ کے یہ آیا کہ نہیں ایک تو ہے کہ جو چیز پروگرسولی ہوتی جاتی ہے بتدریج ہوتی جاتی ہے گریجولی ہوتی ہے کڑی سے کڑی ملتی ہوئی چلی جاتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو اس طرح سے ہوتی چلی جاتی ہے پروگرسولی گریجولی یہ تو خدا کی رحیمیت ہے وہ اس طرح سے کرتا چلا جاتا ہے اب اس دور میں آگے چل کے تحقیق نہیں ہوئی لائٹ مارگن ہے اس کا امام اس نے کہا کہ ایک ایمرجنٹ ایولیوشن ہوتی ہے ہنگامی ایولیوشن وہ ہوتی کیا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ کڑی سے کڑی ملتی ہوئی چلی آتی ہے ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ درمیان کی کئی کڑیاں گن ہیں اور ایک نئی چیز اس میں سے برامد ہو گئی یہ نہیں یہ اب یعنی ان کی تحقیق ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ درمیان کی کڑیاں گم ہو گئیں اور یہ نئی کڑی کیسے آ گئی وہ تو کڑی سے کڑی ملے تو یہ اس کے اس کے متعلق تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ یہ چینج ہوا اور اس میں سے یہ نئی چیز پیدا ہوئی لیکن جب یہ درمیان کی کڑیاں ہی گم ہو جائیں اور دوسری نئی چیز جو ہو پہلے سے بالکل مختلف ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوتی ہے لیکن ایولیوشن میں یہ چیز ہو رہی ہے اور اس کا نام انہوں نے ایمرجنٹ ایولیوشن رکھا قرآن نے وہ پروگرسو یا گریجویل ایولیوشن جو تھا مسلسل چلے آنے والا اس کا اس کے لیے تو رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے اور جہاں ایمرجنٹ ایولیوشن آتی ہے اور رحمان آ جاتا ہے اور اس کی بڑی بین مثال ہے سورہ رحمان جہاں سے شروع ہوتی ہے علم انسانی یہ بھی بائی ایولیوشن آگے بڑھ رہا ہے لیکن اس میں ایک قاعدہ مقرر ہے سلسلہ مقرر ہے مشاہدہ تجربہ مطالعہ درس تدریس یہی علم کا سلسلہ ہے نا انسانی علم اپنی فکر سے غور و تدبر سے مشاہدہ کرتا ہے اشیاء کا کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے پھر اس کے بعد تجربہ کرتا ہے پھر اس کے بعد جو اپنا تجربہ ہوتا ہے اس کا محاصل آگے منتقل کرتا ہے نسلوں کے بعد نسل بعد نسل یہ چیز لیتی چلی آتی ہے ان میں انسانی یہ ارتقائی منازل طے کرتا کرتا کرتا آگے آتا ہے یہی سلسلہ ہے علم انسانی کا لیکن ایک علم نبی کو ملتا ہے خدا کی طرف سے وہ اس سلسلے کا دادا کردہ علم نہیں ہوتا وہ اس سے یا مختلف ہوتا ہے بالکل مختلف ہوتا ہے اس میں اس کی فکر تجربے مشاہدے مطالعہ کو کوئی دخل نہیں ہوتا ہنگامی طور پہ امرجنٹ ہوتا ہے یوں ہی اس کو مل جاتا ہے یہ جو ہے یہ ہے دہی کا سلسلہ دہی کا علم اور کہا گیا ہے کہ الرحمن و القرآن عزیزان من کیا عرض کروں گا یہ نہیں میں تو پاگل بول سوچا کہ یہ ارحمان و اللہ منتو یعنی خدا کی صفات ہیں الرحمان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی خدا کی جو انتخاب ہے الفاظ کا وہ خود مدعا ہے جیسا قرآن نے کہا کہ کھڑے ہو کے سوچا کرو یوں ہی نہ آگے بڑھ جائے گا ورنہ ہمارے ہاں تو وہ سورہ رحمان کے اندر چونکہ وہ ایک موسیقی تو خاص طور پہ آتی ہے نا وہ تجھے نہیں کہ کاری کس طرح سے جھوم جھوم کے اس کو پڑھتے ہیں کوئی گھروں میں کوئی گھر ہی میں ہم تو اتنا ہی جانتے تھے پہلے لفظ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کیا کر دیا قرآن نے کیا بتا دیا ہے قرآن نے عام علم انسانی میں اور وہی کی روح سے جو علم ملتا ہے ایک لفظ اور رحمان کہہ کے دونوں میں امتیاز کر کے دکھا دیا قرآن کے لیے الرحمن و علیکم فصل وہی قبیرہ کہا رحمان کیا ہے فصل بہی قبیرہ پوچھ اس سے جسے اس کا جو اس کا واقف ہے جو اس کا علم رکھتا ہے جس کو اس کی خبر ہے اس سے پوچھ خدا ہی سے پوچھ فصل وہی یہ فصل بہی کے متعلق ایک اور آیت بھی ہے تو عزیزہ نے من میں نے عرض کیا ہے نا کہ بعد میں سے بات ہی خواہ نکلے جی نہیں چاہتا ہے کہ وہ سامنے آ جائے اور اس کو چھوڑ کے میں آگے بڑھ جاؤں بہرحال انیس جمع ہے احباب درد دل کہہ لے زندگی کا کیا پتا ہے جو ذہن میں ہے آنا ہی چاہیے اسی سورہ یا رحمان میں <laughs> ہمارے گاؤں میں ہوتے تھے پورے ہی ان کو سورہ درمان کا کرتے تھے سورہ رحمان میں fifty five over twenty nine پچپن بٹا انتیس میں بڑی اہم آیت ہے یس النس سما سماوات ارد کل یومن ہوا فی شان یہ اہم ہے ہمارے ہاں اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سماوات اور ارض میں جو کوئی بھی ہے وہ خدا سے سوال کرتا ہے کلّا یومن ہوا کی شان اور خدا ہر آن میں ایک نئی شان میں ہوتا ہے یہ عام طور پہ اس کا ترجمہ ہے یہ ہر آن میں ایک نئی شان میں یہ تو خدا کے متعلق تصور سے ہی نہیں ہے خدا تو ایسی ذات ہے مکمل پرسنالٹی اگر اسے آپ سیلف کہنا چاہیں تو وہ پرفیکشن پہ پہنچا ہوا سیلف سیلف بہرحال وہ وجود اس کا وہ ذات اس کی مکمل ترین ذات ہے یہ جو ہیومن پرسنالٹی ہے انسان میں جو ذات ہے اس ذات کے متعلق یہ سائیکالوجی کی تاکیق اور ڈیفینیشن ہے یا کہتے اس میں یہ ہیں چینج لیسنیس ان چینج کائناتی تغیرات کے اندر ایک ایسی شے جو ان سے اثر پذیر نہیں ہوتی ہمیشہ غیر متوجہ رہتی ہے سیلف یا ذات جو ہے اس کی تو خصوصیت یہ ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی پچاس برس پہلے بھی میں نے کسی سے جو کچھ کہا تھا نا آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں نے کہا تھا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تحقیق ہے آپ کے فزیکل جسم کے متعلق پہلے تحقیق یہ تھی کہ ہر تیسرے سال اس جسم کا کوئی ذرہ بھی پہلا جو ہے باقی نہیں رہتا بالکل نیا ہو جاتا ہے اور اب تو یہ کہتے ہیں کہ دنوں میں بدل جاتا ہے جسم کا کوئی ذرہ پہلا باقی نہیں رہتا جب پہلا باقی نہیں رہتا جو جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا میں نے یہ اقرار کیا تھا میں اس کا ذمہ دار ہوں تو وہ جو آپ کا جسم تھا وہ تو اس دوران میں پچاس دفعہ بدل گیا ہوگا کم از کم دس بیس برس تو ضرور دفعہ تو بدل گیا ہوگا یہ جو ہر وقت میں کہہ رہا ہے یہ کون ہے یہ آپ کا جسم تو نہیں ہے یہ اس کے اندر ایک شہ ہے کہ جسم بدلتا ہے بدلتا چلا جائے وہ نہیں بدلتا بیس برس کے بعد بھی ہم کہیں تم نے مجھے گالی دی تھی نا اور اس کا وہی فیلنگ آپ کو احساس وہی ہوتا ہے جو اس وقت گالی کا احساس ہوا تھا اس کا احساس بھی نہیں بدلتا حافظہ بدل جائے لیکن جب بھی وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی اس کا احساس بھی آئے گا کسی نے اچھی بات کہی تھی تو اس کا خوش کن احساس ہوگا غصے والی بات ہوگی تو اس وقت بھی ناراضگی کا احساس ہوگا وہ میں جو جس کے احساسات بھی نہیں بدلتے ہیں عمر کے بدل جانے سے زمانے کے بدل جانے سے جسم کے بدل جانے سے وہ کیا چیز ہے وہی کہتے ہیں چینج لیس نیس ان چینج اس عالم تغیرات میں ایسی شے جو تغیر پذیر نہیں ہوتی اسے ذات کہتے ہیں تو جب انسانی ذات یا سیلف یا پرسنالٹی کی یہ کیفیت ہے تو خدا کی ذات جو ہے اس کے متعلق یہ چیز سمجھنا کہ خزلہ یومن ہوا کی شان تو میں ایک نئی شان میں ہوتی ہے یہ تو تصور بڑا غلط ہے خدا ہر آن میں ایک نئی شان میں نہیں ہوتا اس کی تو وہی اس کے تو قانون غیر متبدل ہیں وہ خود تغیر پذیر کیوں ہوگا یہ بات نہیں ہے یہ یس الح ہو کا ترجمہ بھی سوال کرنا نہیں ہوتا عربی زبان میں سوال کے معنی ہی احتیاط ہوتا ہے ضرورت ہوتی ہے جب بھی کوئی سوال کرتا ہے ہمارے ہاں بھی یہ معنی ایک سوال کے ہیں ایک تو سوال وہ آتا ہے نا کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں ایک سوال ہی آتا ہے اصل میں جو آپ بھی پوچھتے ہیں تو آپ کو بھی علم کی احتیاط ہوتی ہے جو آپ مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں تو سوال کے معنی بنیادی احتیاط ہوتا ہے گی یسلوہ من سے سماوات والارض کائنات کی بستیوں بلندیوں میں جو شہ بھی ہے اپنی نشو و نما کے لیے محتاج ہے خدا کی پرورش یسلو اس کی محتاج ہے ٹھیک ہے اب کائنات کی اشیاء کی اگر یہ صورت ہو ہر ایک کی ایک ہی ضرورت ہو اور مستقل طور پہ وہی ضرورت رہے تو اس کا پورا کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے ایک ہی حالت میں اس نے رہنا ہے ایک ہی اس کی ضرورت رہنی ہے لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آن میں وہ چیز جو ہے اور اس کا اس کی احتیاط اس کی ضرورت بدلتی ہے جنین کی ضرورتیں اور ہیں رحم کے اندر پیدا ہونے کے فوری بعد فوراً اس کی ضرورت بدلتی ہے وہ اب دودھ کو دودھ کی شکل میں پینا چاہتا ہے سرچشمے دودھ کے موجود اس نے یہ کر دیا ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو کچھ دانت نکلتے ہیں وہ دانت کے ساتھ وہ دودھ والی چیز جو ہے وہ بھی ختم کرنی پڑتی ہے کھانے والی چیز دینی پڑتی ہے میدا نرم ہے اس نرم میدے کے لیے نرم غذا دینی پڑتی ہے یہ میدے اور دودھ میں جو ہے کبھی اس پہ نہیں غور کیا آپ نے ماں کا دودھ جو ہے شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس دودھ کے اندر غذائیت جو ہے وہ شاید پانچ پرسینٹ بھی نہیں ہوتی باقی پانی ہوتا ہے اس کا میدا اس سے زیادہ ہضم نہیں کر سکتا جوں جوں وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے عزیزہ نے مان خود بخود اندر کی مشینری پانی کم کرتی جاتی ہے غذائیت بڑھاتی جاتی ہے آج کہ ذرا کھانگڑ میں ہی تھا دودھ دہی میاں تو ہوں گا کی ہے وہ جو گوالا آپ کو لے آتا ہے نا تو تو نے نلکے والی ٹوکے پائی ہوئی ہوں گی وہ پروڑے آ گئے نا گھر تو ماں نے پی لیا دودھ چائے بنا کے لیا وہ آگے کہنے لگی کہ ماں دودھ سے ہے نہیں وہ کہنے لگی نہیں کوئی گل نہیں ہے کہ یہ دیش کی لے تو نلکے والی چور ہے تھوڑی جی پانی پاس بتا گا اندر ایک مشینری اس مشینری کے اندر ویزا نے مان وہ تو قدم قدم پہ سوچیے ہوتا کیا ہے جو جو بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس میں غذائیت ہضم کرنے کی صلاحیت زیادہ آتی جاتی ہے خود بخود اس دودھ میں پانی کم ہوتا جاتا ہے دونیت بڑھتی چلی جاتی ہے گاڑا ہوتا چلا جاتا ہے خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے یہ جو اب ہم آرٹیفیشل فیڈ دیتے ہیں نا یہ ڈبوں کا دودھ آپ کو پتا ہے ڈبوں کے دودھ کے اوپر ایک چاٹ ہوتا ہے تین مہینے کے بچے کے لیے ایک چمچہ اس کا چار چمچے پانی کے چھ مہینے کے والے کے لیے دو چمچے اس کے دو چمچے پانی کے تو گویا وہ دودھ کے چمچے بڑھتے جاتے ہیں پانی کم ہوتا جلا جاتا ہے وہ یہ چارٹ بنا ہوا ہوتا ہے دو سال کے لیے آپ کو پتا ہے کہ یہ چارٹ انہوں نے کہاں سے بنایا ماں کے دودھ کو کومن کر کے یہ چارٹ بنایا جس رفتار سے ماں کا دودھ جو ہے اس میں تبدیلی ہوتی جاتی ہے اسی رفتار سے یہ اپنے دودھ کا چاٹ بناتے ہیں کہ بچہ یوں ہزم کرے گا دودھ کو انہوں نے تو اس کو دیکھ کے بنا لی ہے یہ ماں کے دودھ میں یہ تبدیلیاں کس نے پیدا کر دیکھتے ہیں یہ اس کی رحیمیت اور رحمانیت کیا کیا کام کرتی ہے اور جب وہ بچہ اناج ہزم کرنے کے کھانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے دودھ کے چشمے ہی سوکھ جاتے ہیں ایک مثال ہوئی کہ ہر شے کی نشو و نما کا ذمہ تو خدا نے لیا اور شے اشیاء کی صورت یہ ہے کہ وہ ہر آن میں ان کی ضرورتیں بدلتی جاتی ہیں اور وہ ان کی بدلی ہوئی ضرورت کے مطابق دیتا ہے جو کچھ مسلمان نشو و نما دیتا ہے بات سمجھ میں آ گئی کہ یس نہ منفی سماوات والارض بل کائنات میں جو شادی بھی ہے وہ محتاج ہے اپنی نشو و نما کے لیے اس کی خدا کی اور ان اشیاء کائنات کی یہ کیفیت ہے کہ کل یومن ہوا شان ہر شہ ہر آن میں مختلف احتیاط رکھتی ہے اور وہ مختلف ضرورتیں پوری کرتا چلا جاتا ہے یہ کل یومن ہوا کی شان میں ہوا خدا کے لیے نہیں کائنات کی چیزوں کے لیے وہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے بس سیٹ کر دیا وہاں کہ بس ساری عمر یہی ملتا چلا جائے گا بچے کو اسی قسم کا دودھ اگر ملتا چلا جائے تو بچہ چھ مہینے کے بعد مر جائے یا سل معنی میں نے کہا تھا ضرورت پوری کر احتیاط اپنی فصل جو یہ قبیر واحض الرحمان کالو ومر رحمان ان سے جب کہا جاتا ہے ہدایت کرنی ہے جھکنا ہے تو رحمان کے سامنے جھکی اس کی ہدایت کیجیے پوچھتے ہیں رحمان کیا اعتراضات تو یہی ہوتے تھے ان لوگوں کی طرف سے یہ عرب اپنے ہاں یہ جو اللہ کا یا الہ کا لفظ ہے یہ اس کے یہاں موجود تھا یہ الہ پھر اپنے بتوں کو بھی کہتے تھے یہ چیزیں تو ان کے یہاں موجود تھیں یہ جو صفات تھیں یہ ان کا تو تصور بھی نہیں یہ کر سکتے تھے آ ہی نہیں سکتا تھا اس لیے ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ رحمان کا کیا کہا نسجد الماسام مرونا وہ زیادہ ان نسور ہو وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر ہم تو اپنے ہی الہ کی پرستش کریں تمہارے بتائے ہوئے رحمان کی نہیں کریں دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ ان سے کہو کہ بات ان الفاظ کی نہیں ہے اسے تم اللہ کہہ کے پکارو اسے رحمان کہہ کے پکارو اگر ذہن میں تصور سے ہی ہے تمہارا تو ان الفاظ سے کچھ فرق نہیں پڑتا وہ اس کے لیے پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ رحمان کا اور وہ یہ تھی چیز کہ قرآن نے کیوں رحیم اور رحمان الگ الفاظ استعمال کیے تو ان سے کہا جاتا تھا کہ رحمان کی بات کہا لفظ کے ہی تغیر سے ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں جو مروج لفظ ہے وہ بول دیجئے تو اس کو تو یہ برداشت کر لیتے ہیں اور اسی خدا کا وہ تصور یا وہ صفت جو تم پیش کر رہے ہو اس سے ان کی نفرت بڑھ جاتی ہے کہاں اندازہ لگائیے اس کی حقت کا کہ بات اصل خدا کی نہیں کر رہے ان الفاظ کی بات کر رہے ہیں اور جھگڑا سارا اس پہ آ رہا ہے اور سارے جھگڑے آپ دیکھیں گے عزیزہ نے من الفاظ کی بنا پہ پیدا ہوتے اسماؤن سب میں تم تم و اباؤ کم قرآن کہتا ہے چاند الفاظ ہیں چاند اصطلاحیں ہیں کچھ تمہارے بڑے بوڑھوں نے وضع کر دی